ابو نظر نے بیان کیا ان سے ابو قطادہ کے غلام نافع اور توامہ کے غلام ابو صالح نے کہ انہوں نے حضرت ابو قطادہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں مکہ اور مدینہ کے درمیان راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا دوسرے لوگ تو احرام باندھے ہوئے تھے لیکن میں احرام میں نہیں تھا اور ایک گھوڑے پر سوار تھا میں پہاڑوں پر چڑھنے کا بڑا عادی تھا پھر اچانک میں نے دیکھا کہ لوگ للچائی ہوئی نظروں سے کوئی چیز دیکھ رہے ہیں میں نے جو دیکھا تو ایک گورخر تھا میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے لوگوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں میں نے کہا کہ یہ تو گورخر ہے لوگوں نے کہا کہ جو تم نے دیکھا ہے وہی ہے میں اپنا کوڑا بھول گیا تھا اس لیے ان سے کہا کہ مجھے میرا کوڑا دے دو لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس میں تمہاری کوئی مدد نہیں کریں گے کیونکہ ہم محرم ہیں میں نے اتر کر خود کوڑا اٹھایا اور اس کے پیچھے سے اسے مارا وہ وہیں گر گیا پھر میں نے اسے ذبح کیا اور اپنے ساتھیوں کے پاس اسے لے کر آیا میں نے کہا کہ اب اٹھو اور اسے اٹھاؤ انہوں نے کہا کہ ہم اسے نہیں چھوئیں گے چنانچہ میں ہی اسے اٹھا کر ان کے پاس لایا بعض نے تو اس کا گوشت کھایا لیکن بعض نے انکار کر دیا پھر میں نے ان سے کہا کہ اچھا میں اب تمہارے لیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رکنے کی درخواست کروں گا میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ سے واقعہ بیان کیا آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس اس میں سے کچھ باقی بھی بچا ہے میں نے عرض کیا جی ہاں فرمایا کھاؤ کیونکہ یہ ایک کھانا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو کھلایا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو بانوے